نحمده على رسوله الكريم نحمدہ بعد علا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لي لي صدري ويسر من لساني اللہ قولي سبق نمبر 106 آیت 53 سے 63 تک لیسن 106 آیت 53 سے 63 تک لفظی ترجمہ قل کہہ دیجیے انفقو خرچ کرو تو ان خوشی سے او یا کرہن ناخوشی سے لن ہرگز نہیں یو قبول کیا جائے گا منکم تم سے ان بے شک تم کن تم ہو تم قومن لوگ فاسقین نافرمان وما منا اہم اور نہیں روکا ان کو انتقبلا بلا کہ قبول کیے جائیں منہم ان سے نہ ان کے مال اللہ مگر ان کے بے شک انہوں نے کفرو کفر کیا بلا ہی اللہ کے ساتھ وہ بھی ہی اور اس کے رسول کے ساتھ ولا تو نسلاتا اور نہیں وہ آتے نماز کو اللہ مگر وہ کسالا سستی کرتے ہیں ولا انفکون اور نہیں وہ خرچ کرتے اللہ مگر وہ کارہون اور وہ ناپسند کرتے ہیں فلا پسنا توجب کا حیران کریں آپ کو اموال مال ان کے ولا اولاد اور نہ اولاد ان کی ان بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ آزاد دے ان کو بہا ساتھ ان کے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں و تضحقہ اور نکلے انفس ہم ان کی جانے وہ کافرون کافر ہوں اور وہ قسمے کھاتے ہیں بلا ہی اللہ کی ان بے شک وہ لمن کم تم میں سے ہیں وما ہوں حالانکہ نہیں وہ من کم تم میں سے ولا کن لیکن وہ قوم لوگ ہیں یفرقون ڈرتے ہیں لو یجدونا اگر وہ پائیں مل جن کوئی جائے پنا او مغارات یا کھوہ او مدخلن یا گھس بیٹھنے کی جگہ لول البتہ بھاگ جائیں اس کی طرف وہم اور وہ یجمحون سرکشی کرتے ہیں ومنہم اور ان میں سے باز من جو یلمزو کا تانا دیتے ہیں آپ کو الزام لگاتے ہیں آپ پر فی صدقات صدقات کے بارے میں فن پھر اگر عورتوں وہ دیے جائیں منہا اس میں سے ردو راضی ہو جائیں وہ علم اور اگر نہیں یو دیے جائیں منہا اس میں سے ادا ہم جب وہ یس خطون ناراض ہوتے ہیں بگڑنے لگتے ہیں ولو اور اگر انہم بے شک وہ ردو راضی ہو گئے ماں جو آتا اللہ دیا ان کو اللہ نے وہ رسول اور اس کے رسول نے وقالو اور انہوں نے کہا ہسب اللہ کافی ہے ہم کو اللہ اللہ ان قریب دے گا ہم کو اللہ من لی اپنے فضل سے وہ رسول اور اس کا رسول بے شک ہم اللہ اللہ کی طرف راغبون راغب ہیں رغبت کرنے والے ہیں ان نما بے شک الصدقات صدقات للفقراء فقراء کے لیے ہیں والمساکین اور مسکینوں کے لیے ولا اور کام کرنے والے علیہ ان پر والمؤلفتی اور الفت دلائے ہوئے قلوبہم دل جن کے وفر رقاب اور گردنوں میں یعنی گردنے چھڑانے میں بلغاری مینا اور قرضدار دار وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں وبن سبیل اور مسافر فریز ایک فریضہ ہے من اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ علیم علم والا ہے حکیم حکمت والا ہے وہ اور ان میں سے الزین وہ لوگ ہیں جو اذیت دیتے ہیں دکھ دیتے ہیں النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا کہ وہ اذن کان ہے قل کہہ اذن و کان خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے یؤمنو ایمان رکھتا ہے باللہ ہی اللہ پر اور اعتماد کرتا ہے للمؤمنین مومنوں پر اور رحمت ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے منکم تم میں سے و اور وہ لوگ یؤذونا جو دکھ دیتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک یحلفون قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی لکم تمہارے لیے لیدو کم تاکہ راضی کریں تم کو ولہ اور اللہ و رسول اور اس کا رسول احق زیادہ حقدار ہے کہ وہ راضی کریں اس کو انکانو اگر ہیں وہ مؤمنین ایمان والے الم یا کیا انہوں نے جانا نہیں انہو بے شک وہ من جو کوئی یوہاد دلہ مخالفت کرتا ہے اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی فن تو بے شک لہو اس کے لیے نارا جہنما جہنم کی آگ ہے خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے فی ہا اس میں ذالکا یہ الخزیو رسوائی ہے العظیم بڑی بس چلیے پہلے اس کی تلاوت سنیے قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم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 ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم